شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کبھی انسان پر زمانے میں ایک وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا ہم اس کو پلٹتے رہے پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا ہم نے اس کو راہ سمجھائی چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا انکار کرنے والا ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں اور تو اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے وہ اس کی شاخیں نکالیں گے وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی اور اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو ہم جو تم کو کھلاتے ہیں تو اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں بس اللہ نے ان کو اس دن کی سختی سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائی اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کیا ٹیک لگائے ہوں گے وہ اس میں تختوں پر اس میں نہ وہ گرمی سے دو چار ہوں گے اور نہ سردی سے جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھل ان کے بس میں ہوں گے اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا اور وہاں ان کو ایک اور جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے اور ان کے پاس پھر رہے ہوں گے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں اور تم جہاں دیکھو گے وہیں عظیم نعمت اور عظیم بادشاہی دیکھو گے ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور تبیس ریشم کے کپڑے بھی اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا بے شک یہ تمہارا سلا ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے بس تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا نہ شکر کی بات نہ مانو اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کو سجدہ کرو اور اس کی تسبیح کرو رات کے طویل حصے میں یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز کو چاہتے ہیں اور انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں گے انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل لائیں گے یہ ایک نصیحت ہے بس جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے